رہا ہوں میری کا آخری شاعر ہے اور ایک ایسا شاعر ہے بہت معتبر نام بہت بڑا نام دنیا ادب کا شاعری کا ایک بڑا نام ہے میں نے محفل کی ابتدا کی تھی الہ آباد کے ایک شاعر سے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری مہمان شعرا کی فہرست میں مقطع محفل مہمان شعرا کی فہرست میں گزارش گزار ہوں جدید لب و لہجے کی شاعری بہترین شعر آپ یقین مانیے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچی بات کر رہا ہوں یقیناً پہلے مصرے سے لے کر اور آخر کلام تک آپ داد دیں گے ضرور دیں گے اس لیے کہ کچھ انتخاب ہی ایسا ہے کچھ شاعری ہی ایسی ہے کچھ کلام ہی ایسا ہے محترم جناب انوار صاحب انوار عباس صاحب انوار الہ آبادی بڑے ادب اور احترام سے گزارش گزار ہوں محترم سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں کیا ہے کہ دل طوفان کو داغ ہو گئی ہیں دل طوفان کو داغ ہو گئی ہیں بند آنکھیں چراغ ہو گئی ہیں دل طوفان کو داغ ہو گئی ہیں بند آنکھیں چراغ ہو گئی ہیں اور عطر ان کے پسینے کا لاؤ خوشبوئیں دماغ ہو گئیں یہ تو ان کے پسینے کا لاؤ خوشبوئیں دماغ ہو گئیں خوشبوئیں دماغ ہو گئی ہیں اور ایک شبیر کا غلام آیا ایک شبیر کا غلام آیا ایک شبیر کا غلام آیا اور جنت باغ باغ ہو غلام آیا ایک شبیر کا غلام آیا

کہ نہ جانے ظلم کے کتنے زمانے آئے گئے مگر حسین کا غم وہلے گم من آئے گئے نہ جانے ظلم کے کتنے زمانے آئے گئے مگر حسین کا غم اہل غم منائے گئے پھر ملاحظہ کریں گے کہاں کہاں سوال و ادا میں زوال و پستی کا ادھر گرے نہیں آنسو ادھر اٹھائے زمانے آئے مگر حسین کا غم اہل غم منائے کہاں سوال و اگا میں زوال و پستیبا ادھر گرے نہیں آنسو ادھر اٹھائے آواز اگریں کہ وقار وقار رہتا ہے رخصت حشم نہیں ہوتا کہ وقار رہتا ہے رخصت حشم نہیں ہوتا سروں کا مرتبہ کٹنے سے کم نہیں وقار رہتا ہے رخصت حشم نہیں ہوتا سروں کا مرتبہ کٹنے سے کم نہیں ہوتا اور ہم اہل بیت کے در پر جمی جھکاتے ہیں ہمارا سر کسی چوکھٹ پہ کم نہیں کہ ہمارا سر کسی چوکھٹ پہ خم نہیں ہوتا شیر ملادہ کریں گے کہ وہی وہی ایرم ہے خان اے حسین غریب وہی ایرم ہے عزا خان ہے حسین غریب سرے انا کا جہاں پر قدم نہیں ہوتا یہ رنگ ہے خان اے حسین غریب سرے انا کا جہاں پر قدم نہیں ہوتا ملاحظہ کریں کہ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین کہ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین اچھا ہزار شکر بھی تو ایک شرف کے ذیل میں کم کہ شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہزار شکر بھی ایک طرف کے ذہن شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ممدو ہے عبدال میں اس کے ساتھ کچھ کلام تاکہ ناتما پڑھیں خلاص آگ رہے ہیں مذاق اور ملاحظہ کر لیں شاید یہ یہاں پہنچا ہوا ہو کلام کیا ہے کہ مولائے کائنات کے حوالے کیا ہے کہ دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے ایک مربی کی طرح خلق کو پالا کیسے ایک مربی کی طرح خلق کو پالا کیسے اور دن میں مزدوری کریں رات میں روٹی بانٹیں یا آپ نے یہ وقت نکالا کالا کہ دفتر کار مشیت کو سنبھالا ایک مربی کی طرح خلق کو پالا دن میں مزدوری کریں رات میں روٹی گلی آپ نے یہ وقت نکالا علی آپ نے یہ وقت نکالا مالا کریں ارشاد فرمائے اور سن لے میں فرمائش حاضر کیے دیتا ہوں آپ کی کیا ہے کہ سمجھ سکا نہیں کوئی جسے وہ ذات ہو کیا سمجھ سکا نہیں کوئی جسے وہ ذات ہو کیا ارے خدا تو ہو نہیں سکتے خدا صفات ہو کیا کہ خدا تو ہو نہیں سکتے خدا صفات ہو کیا ارے کس اختیار سے مردے میں جان ڈالتے ہو علی بتاؤ کہ تم مالک حیات ہو کیا کس اختیار سے سختیار سے مردے میں جان ڈالتے ہو علی بتاؤ کہ تم مالک حیات ہو کیا ملاحظہ کر لیں فرمائش اس کو بھی نظریے دے رہا ہوں ایک مسئلہ دو شیر کیا ہے کہ طلوع کیا ہے غروب کیا ہے عروج کیا ہے زوال کیا ہے کہ طلوع کیا ہے غروب کیا ہے عروج کیا ہے زوال کیا ہے نگاہ عرفان و آگہی میں تلس میں خواب و خیال کیا ہے نگاہ ہے عرفان و آگہی میں تلت میں خواب و خیال کیا ہے اور غرور ظالم غرور ظالم سے کہہ رہا ہے وقار مظلوم کربلا کا ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے کیا ہے غروب کیا ہے عروج کیا ہے زوال کیا ہے کیا ہے زوال کیا ہے نگاہ عرفان و آگہی میں خواب و خیال کیا ہے غرور ہے ہے ظالم سے کہہ رہا وقار مظلوم غرور غرور ظالم سے کہہ رہا ہے وقار مظلوم کربلا ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے کہ تمام تمہارے خنجر کا حال کیا ہے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے اور تمام تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا تمہارے خنجر کا حال کیا ہے تمام تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں اب اپنے وعدوں کے دائرے میں راد دل اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ گل جلال کیا ہے اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ گل جلال کیا ہے پھر مراجہ کر لیں تازہ زمین ہے کیا ہے کہ مسئلہ ہے کہ سمٹ کے ہوں جو تیرے پاؤں کے نشان میں میں سمٹ کے ہوں جو تیرے پاؤں کے نشان میں میں دکھائی پڑتا ہوں تاروں کو آسمان میں میں سمٹ کے ہوں سمٹ کے ہوں جو تیرے پاؤں کے نشان میں میں دکھائی پڑتا ہوں تاروں کو آسمان میں میں سلا ہے کون سی شے سلا ہے کون سی شے اور ثواب چیز ہے کیا سلا ہے کون سی شے اور ثواب چیز ہے کیا خیال خلد بھی لاؤں نہ تیرے دھیان میں میں خیال خلد بھی لاؤں نہ تیرے دھیان میں میں اور تیری تیری سنا کا نمک تیری مدھتوں کی مٹھاس کہ تیری سنا کا نمک تیری مدحتوں کی مٹھاس کچھ اور ذائقہ رکھتا نہیں زبان میں میں تیری سنا کا نمک تیری مدحتوں کی مٹھاس کچھ اور ذائقہ رکھتا نہیں زبان میں میں کچھ اور تیری ثنا کا نمک تیری مدحتوں کے مٹھاس کچھ اور ذائقہ رکھتا نہیں زبان میں میں کمال صبر تیری داستان تشنا لبی ملاحظہ کریں گے کہ کمال صبر تری داستان تشنا لبی اور بقدر اشک تیری داستان میں بقدر عشق ازا تیری داستان میں میں یہ شعر ملاحدہ کر لیں کہ زہ زہ شرف شرف تیری چاہت میں جان کا جانا کریں گے کہ زہ شرف تیری چاہت میں جان کا جانا ارے خوشا نصیب شہیدوں کے خاندان میں رہے شرف رہے شرف تیری چاہت میں جان کا جانا خوشان نصیب شہیدوں کے خاندان میں میں شعر ملاح کریں کہ خیال ہند تجھے خیال ہند تجھے کربلا کا دھیان مجھے کہ خیال ہند تجھے کربلا کا دھیان مجھے ارے میں تیرے مکان میں میں میرے مکان میں تو ہے تیرے مکان میں میں خیال ہند تجھے کربلا کا دھیان مجھے میرے مکان میں تو ہے تیرے مکان میں میں میں میرے مکان کہا مجھ سے نہیں جا رہا بہرحال ممدو کے تعلق سے حاضر کیے دے رہا ہوں بالکل تازہ یہ ابھی آپ کے لکھنؤ میں ہی یہ کہے ہوئے شعر ہے مکمل قصیدہ نہیں بہرحال جو اشعار ہم حاضر کیے دے رہا ہوں مجمع بھی تھک چکا ہے میں بھی کافی ملاحظہ کر لیں ایک پتہ ممدوح کے تعلق سے کہ صرف توصیف و ثنائے شہ والا کر دیں صرف توصیف و سنائے شہ والا کر دیں ارے لفظ بیمار ہیں لے آئیے اچھا کر لیں صرف توصیف و سنائے شہوالا کر دیں لفظ بیمار ہیں لے آئیے اچھا کر دیں لفظ بیمار ہیں لے آئیے اچھا کر دیں ہیں تصور میں ہیں تصور میں درے شاہ خوراساں کے قریب کہ ہے تصور میں در شاہ خراساں کے قریب خلد مل جائے جو وقت تو صدقہ کر لفظ بیمار ہے لے آئیے لفظ بیمار ہیں لے آئیے اچھا کر دیں ہے ہیں تصور میں در شاہ خوراساں کے قریب خلد مل جائے جو اس وقت تو صدقہ خلد مل جائے جو اس وقت توصیف و سر سے صرف و سنائے شہ والا لفظ بیمار ہیں لے آئیے اچھا ہے تصور میں در شاہ خوراساں کے قریب خلد مل جائے جو اس وقت تو صدقہ خلد مل جائے جو اس وقت تو صدقہ کر دیں کچھ حاضر کیے دے رہا ہوں بہت جدید لبو لہجے کا ہے کہ رخے فلاح ہو ترقی سمار رہا ہے رخے فلاح ہو ترقی سنوارتا رہا ہے خدا زمیں پہ بلندی اتارتا رہا ہے رخے فلاح و ترقی سنوارتا رہا ہے خدا زمیں پہ بلندی اتارتا رہا ہے اور یوں ہی نمایاں نہیں ہے حیات کے آثار ملاحظہ کریں گے کہ یوں ہی نمایاں نہیں ہے حیات کے آثار کوئی نہ کوئی تو جاں اپنی وارتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو جاں اپنی وارتا رہا ہے یقین قدیم روایات پر رہا قائم یقین قدیم روایات پر رہا قائم گمان روز نئے روپ دھارتا رہا ہے یقین قدیم روایات پر رہا قائم اور گمان روز نیا روپ دھارتا رہا ہے اور نکل پڑا ہے مزارات دشمنی لے کر کہ نکل پڑا ہے مزارات دشمنی لے کر وہی قبیلہ جو پتھر سے مارتا رہا ہے نکل پڑا ہے مدارات دشمنی لے کر وہی قبیلہ جو پتھر سے مارتا رہا ہے خوشان نصیب خوشان نصیب زمانے میں وہ علی آیا خوشان نصیب زمانے میں وہ علی آیا جسے تڑپ کے خوراساں پکارتا رہا ہے جسے تڑپ کے خوراساں پکارتا رہا ہے پڑھانے ایک دو شعر سن لیجیے بھائی پاؤں گا میں کہ جہاں جہاں پہ خودکشی مظلوم کر لے گھبرا کر جہاں پہ خودکشی مظلوم کر لے گھبرا کر امام وقت وہاں دن گزارتا رہا ہے جہاں پہ خودکشی مظلوم کر لے گھبرا کر امام وقت وہاں دن گزارتا رہا ہے اور حدود دی میں مسلمان شکل چہروں سے حدود دی میں مسلمان شکل چہروں سے منافقت کی نقابیں اتارتا رہا ہے منافقت کی نقابیں اتارتا رہا ہے شکریہ